اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا لا اقسم بهذا البلد بِهَذَا الْبَلَدِ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ عظمت مکہ مکرمہ کو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رونق افروزی کی بدولت حاصل ہوئی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 وشفتين وهديناهم نجدين اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی اور زبان اور دو ہونٹ اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی وما ادراک فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او پھر بے تعمل گھاٹی میں نہ کودا اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتے دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وسیعتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وسیعتیں کی یہ دہنی طرف والے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی صدق اللہ العظیم